جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جنگ جاری رکھوں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کہنے نہ لگ جائیں جب لوگ اس کلمے کو کہنے لگ جائیں گے تو وہ اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے سوائے اس صورت کے جب کہ جان و مال دینا حق بن جائے تو پھر دینا ہی پڑے گا اور ان کا حقیقی حساب تو اللہ ہی لے گا پھر آپ نے آیت انما انت مذکر لستا علیہم بے آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں پڑھی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتالیس یہ حدیث صحیح ہے